اب یہ واقعہ شروع ہو گیا ہے تو تھوڑی سی تفصیل سے میں سناتا ہوں انیس سو اٹھانوے کے رمضان کے مہینے میں ہم نے قندہار میں رمضان گزارا اس وقت میری عمر تقریباً سولہ سال تھی عید کی نماز ہم نے پڑھی چھوٹی عید کی نماز ہم نے پڑھی جسے ہم سوئیوں والی عید کہتے ہیں پاکستان میں میٹھی عید آج آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد بھری ہوتی ہے ایک ہزار آدمی ہوں گے دو ہزار ہوں گے ٹھیک ہے دس ہزار ہوں گے لیکن میں نے جو عید کی نماز پڑھی ہے اس میں چھ لاکھ آدمی تھے کتنے چھ لاکھ آدمی تھے چھ لاکھ اور ہمارے امام امیر المومنین ملا محمد عمر تھے پہلی رکعت میں واللہ عالم غلطی اللہ معاف فرمائے انہوں نے سب اسمر ربک اعلیٰ پڑھی اور دوسری رکعت میں انہوں نے ودحا واللیل اذا ادا سجا پڑھی آج بھی مجھے یاد ہے اور عید سے پہلے یعنی آپ کہیں گے کہ عید سے پہلے کیا کام ہوتا ہے پھر عید کی نماز گیارہ بجے ہوئی ہے کتنے بجے گیارہ بجے تقریباً عید کی نماز ہوئی ہے تو اتنی دیر تک کیا ہوتا رہا اتنی دیر تک مسلمانوں کو خوش کرنے کے کام ہوتے رہے قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہیں نظمیں پڑی جا رہی ہیں بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات ہو رہے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے جامعت العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی بیان ہو رہا تھا آج بھی مجھے یاد ہے مبارکی در قوم مبارکی در قوم عمارت اسلامیہ کے قائم ہونے پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جہاد کی مبارکباد دیتا ہوں امیر المومنین ملا محمد عمر جیسا انسان آپ کا امیر بنائے مبارکباد دیتا ہوں یہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں تیئیس سال پہلے کا واقعہ ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تیارے اڑ رہے تھے اور وہ جو جیٹ تیارے تھے وہ مختلف طریقوں سے اڑ اڑ کر آتے تھے اور ایک تماشا بنا ہوا تھا اب تو جیٹ تیاروں سے ہم بھاگتے ہیں نا لیکن وہ ہمارے اپنے تھے ہیلی کاپٹر جو ہے اڑ رہے تھے ٹینک مختلف قسم کے کھیل دکھا رہے تھے یہ مسلمانوں کی حکومت تھی یہ مسلمانوں کی عمارت تھی انشاءاللہ اللہ وہ عمارت اب دوبارہ نزدیک آ چکی ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری اس عمارت کو قیام بھی عطا فرمائے استحکام بھی عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری اس عمارت کو اس اسلامی حکومت کو دوبارہ قائم فرمائے اور مضبوط اور بہت بڑا بنائے پہلے صرف افغانستان تھا نا اس میں اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو بھی عمارت میں شامل کر لے ازبکستان کو بھی قزقستان کو بھی جتنے بھی استان مستان ہیں ان سب کو اللہ عمارت بنا دے اور پھر وہ بہت بڑی خلافت بن جائے گی انشاءاللہ یہ عید کے دن ہم نے دیکھا تھا عید کی نماز پڑھنے ہم گئے ہیں ہم نے یہی سوچا جیسے پاکستان کے غلامانہ ماحول میں ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں بس نماز پڑھ لی اور چلے گئے سب اپنے اپنے کاموں میں ایسا نہیں تھا جب ہم بیٹھ گئے قرآن کی تلاوتیں شروع ہیں نظمیں شروع ہیں علماء کرام کی تقریریں شروع ہیں اور دور سے ایک لمبا تڑنگا سفید پگڑی والا سفید کپڑوں میں ملبو سے ایک انسان نظر آنے لگا تو لوگ سب اس طرف متوجہ ہو گئے کہ ملا محمد عمر صاحب آ رہے ہیں ملا محمد عمر صاحب آ رہے ہیں تو میری آنکھیں چونکہ کمزور ہیں میں تو دیکھ تو نہیں سکا لیکن یہ کہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں اور جب وہ آ گئے تو یہ جو رومال ہے نا چادریں ایک رومال کو دوسرے رومال میں تیسرے کو چوتھے میں اتنی بڑی ایک رسی تیار ہوئی اس پہلی چادر کا جو سرا ہے حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اور آخری سرے تک لوگوں کی چادروں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی اور ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ اس وقت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس چھوٹی عمر میں اللہ تعالی نے مجھے اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ کتنی لمبی چادر تھی اللہ جانتا ہے ایک چادر دوسری چادر کے ساتھ کتنی لمبی رسی تھی اللہ جانتا ہے چھ لاکھ لوگ جس عیدگاہ میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ ذرا خیال کریں کہ یہ کتنی بڑی چادر ہوگی اور کتنی بڑی رسی ہوگی ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں جو پٹھان لوگ ہیں افغان لوگ ہیں ہر کسی کے پاس چادر ہوتی ہے اور عید کے دن تو ویسے ہی ہوتی ہے کسی نے رومال کے ساتھ کسی نے چادر کے ساتھ او اللہ اکبر ملا محمد عمر رحمہ اللہ کے ہاتھ پر ہم اس طرح بیعت ہو گئے الحمد اور آج بھی ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہیں ان کے بعد جو دوسرے آئے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ان کے بعد جو تیسرے آئے ان کے ہاتھ پر بھی ہماری بیعت ہے الحمد ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کی قسم کھائی ہے اور انشاءاللہ اللہ شہید ہونے تک ہم اس قسم کو نبھائیں گے اور پورا کریں گے انشاءاللہ اسی امانت کو ہم آپ لوگوں کے حوالے کر کے جائیں گے کہ ہم نے الحمد اپنے امیر المومنین کے ساتھ جو قسم کھائی تھی ہم نے الحمد اپنے امیر المومنین کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی جو عہد کیا تھا یہ امانت ہم نے اپنے بچوں کے حوالے کی اپنی بچیوں کے حوالے کی اپنے پوتے پوتیوں نواس نواسیوں کے حوالے کی پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں ان سب کے حوالے کی مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے پہلی بار جو ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی وہ چادریں پکڑ کر کی پھر تیسرے دن الحمدللہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح کا ایک کچا سا کمرہ تھا آج اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے آج ملا صاحب دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہ ہمارے امیر المومنین تھے انہوں نے وفا کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وفا کریں انہوں نے کافروں کے خلاف امریکیوں کے خلاف منافقین اور مرتدین کے خلاف جہاد کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی طرح جہاد میں مصروف رہیں حتیٰ کہ ہمیں یا شہادت آ جائے یا موت آ جائے ہمارے امیروں نے وفا کی ہے تو ہمیں بھی وفا کرنی چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس طرح کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پورے افغانستان کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا امیر پوری دنیا کے مسلمان افغانستان میں موجود تھے اس وقت پوری دنیا کے امریکہ کے افریقہ کے عربستان کے اجمستان کے ہر جگہ سے آئے ہوئے مسلمان اس وقت افغانستان میں موجود تھے اور یہ غریب مولوی امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہدین سب کا امیر تھا اور آج بھی انشاءاللہ اللہ عمارت اسلامی کے جو امیر المومنین ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر ہیں وہ صرف افغانوں کے امیر نہیں ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر ہیں جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے ان سب کے امیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے مجاہدین کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خادموں میں سے بنائے آمین یا رب تو اس طرح کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک چارپائی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو جیکٹ اور واسکٹ پہنی ہوئی تھی وہ اتنی پرانی تھی کہ ہم لوگ اس طرح پرانی واسکٹ یا جیکٹ پہنتے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے اپنا چشمہ جو ہے نیچے رکھا ہوا تھا ان کی دائیں آنکھ یہ شہید ہو چکی تھی اللہ کی راہ میں روسیوں کے خلاف جہاد میں ان کی دائیں آنکھ کام آ گئی تھی ان کی یہ آنکھ نہیں تھی تو جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے نا جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ تھے ان سے پوچھا یہ بچہ کون ہے کیونکہ اتنے چھوٹے بچے تو اتنے بڑے امیر لومنی سے ملنے نہیں جاتے ہیں نا پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا مسافر ہے مہمان ہے تو میرے ہاتھ کو تقریباً ایک منٹ یا اس سے زیادہ انہوں نے پکڑے رکھا اور کیا دعا کرتے رہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو میں جہاد کے میدان میں موجود ہوں جہاد کے میدان میں جو اللہ نے مجھے قبول کیا ہے یہ اس اللہ کے ولی اور اللہ کے قلندر اور درویش کی دعا ہے کہ اتنی ساری مصیبتیں آئی ہیں اتنے سارے فتنے اٹھے ہیں اور اتنی ساری مشکلات جہاد کے میدان میں آئی ہیں لیکن میں پھر بھی ان کی دعاؤں کی برکت سے جہاد کے میدان میں موجود ہوں الحمد اور میں اللہ تعالیٰ سے ان کی دعاؤں کی برکت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت بھی عطا کرے گا آپ لوگ بھی آمین کہہ دے آمین یا رب العالمین